لله ما في السماوات السماوات والأرض والأرض وهو وهو وهو العزيز الحكيم له ملك ويميت على كل شيء شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل عليم سورہ واقعہ تک مسئلہ توحید کا بیان تھا سورہ الرحمن سے پہلے سورہ قمر کے اندر فرمایا گیا انا کل شعین خلق نہ قدر ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والے اور اس میں تصرف کرنے والے ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد سورہ الرحمان نے فرمایا تبارہ قسم و رب کا دل جلال والاکرام دل جلال والاکرام کہ برکتوں والا نام بھی اللہ پاک کا ہے اور کسی کے نام میں کوئی برکت نہیں ہے اس کے بعد سورہ واقعہ میں فرمایا جب مختار کل بھی میں ہوں اور کوئی برکتیں بھی میرے نام میں ہیں اور کسی کے نام میں نہیں تو فصب حدث میرے بیکل عظیم میری پاکیاں بیان کیا کرو اب اس کے بعد سورہ حدید اب آئی ہے اب فرمائیں گے کہ مسئلہ توحید واضح ہو چکا ہے اب اس مسئلے کی خاطر جان بھی خرچ کرو اور مال بھی خرچ کرو جان بھی خرچ کرو اور یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرو کتاب فی سبیل اللہ اور مال بھی خرچ کرو سورہ حدید کے جناب دو مضمون ہیں کتنے مضمون ہیں پہلا مضمون ہے سورہ حدید کا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو اور دوسرا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو کتنی مضمون ہو گئے تو پہلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا مضمون کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ اس کے بعد جناب من سورہ حدیث کے بعد چار سورتیں سورہ مجادلہ اس کے بعد سورہ حشر کھولتے آؤ اس کے بعد ممتاحینہ اور اس کے بعد سورہ صف یہ جو ہے چار <clears throat> یہ متفر ہیں سورہ حدید کے دوسرے مضمون یعنی جہاد بھی اللہ کا سورہ حدید کے دوسرے مضمون یعنی جہاد بھی اللہ کا اس کے بعد سورہ جمعہ منافقون اور اس کے بعد سورہ تغابن اور اس کے بعد سورہ طلاق یہ چار صورتیں متفر ہیں سورہ حدید کے پہلے مضمون انفاق فی سبیل اللہ کا یہ لفظ شر غیر مرتب ہے چاہے لفظ شر غیر مرتب ہے کہ حدید کے بعد پہلی چار صورتیں جو ہیں وہ متفر ہیں حدید کے دوسرے مضمون یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر اور اس کے بعد جو چار صورتیں ہیں وہ متفر ہیں حدیث کے پہلے مضمون انصاف سیخ سبیل اللہ اور پہلی جو چار صورتیں ہیں ان میں سے ہر دوسری صورت کو تسبیح کے ساتھ شروع کیا گیا ہے پہلی جو چار صورتیں ہیں ہر دوسری صورت کو تسبیح کے ساتھ شروع کیا گیا ہے دیکھو پہلی صورت کون سی ہے مجادلہ اس کو قد سامنے اللہ سے شروع کیا گیا کس سے اس کے بعد سورہ حشر ہے دوسری صورت اس کو شروع کیا گیا تصویر کے ساتھ سب اللہ معاف سماواد ہے وہ معاف اس کے بعد آئے گی ممتحنا اس کو یا جو الدین لدین آمنی سے شروع کیا گیا اس کے بعد آئے گی صورت کون سی خف اس کو حال معافی سماواد ہے و معاف اس کو تصویر کے ساتھ شروع کیا گیا خلاصہ یہ کہ پہلی چار صورتیں جو ہیں ہر دوسری صورت کو کس کے ساتھ شروع کیا گیا تصویر کے ساتھ اگلی چار صورتیں جب شروع ہوں گی تو ہر پہلی صورت کو شروع کیا گیا تصویر کے ساتھ دیکھو سورج جمعہ جو سب اللہ سے شروع ہے جی اس کے بعد منافقون اعزاز سے شروع ہے اور اس کے بعد سورہ تغابن جو سب اللہ سے شروع ہے اس کے بعد سورہ طلاق آ رہی ہے یو نبی جو سے شروع ہے تو آخری دو صورتیں جو ہیں ان میں سے ہر دوسری صورت جو ہے ہر پہلی سورج جو ہے اسے تصویر کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس کے ساتھ تصویر کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کیوں ایسا کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اصل مسئلہ توحید ہے اصل کیا ہے ہاں مسئلہ توحید ہے جس کی خاطر جہاد بھی ہو رہا ہے جس کی خاطر انصاف بھی ہو رہا ہے تاکہ اصل مسئلہ نہ بھولے وہ یاد رہے سمجھائیے بات سورہ حدید میں کتنی مضمون ہیں پہلا مضمون ہے انصاف فی اللہ اور دوسرا مضمون ہے جہاد فی اس کے بعد چار صورتیں جو ہیں وہ متفر ہیں حدید کے دوسرے مضمون یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر اور اس کے بعد والی جو چار ہیں وہ متفر ہیں پہلے مضمون انصاف فی سبیل اللہ پر اور جو پہلی چار صورتیں ہیں ان میں سے ہر دوسری صورت کو تصویر کے ساتھ شروع کیا گیا اور دوسری چار صورتوں میں سے ہر پہلی صورت کو تصویر کے ساتھ شروع کیا گیا یہ بتانے کے لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے وہ کبھی نہ بھولے جس کی وجہ سے یہ جہاد اور انصاف سبیل اللہ ہو رہا ہے سمجھیے بات اس کے بعد آئے گی سورہ تحریم کون سی سورہ تحریم پھر سورہ حدیث کے دونوں مضمونوں پر متفر ہے لفن مرتب کے طور پر ہے گویا کے پھر خلاصہ نکالا گیا کون سا پہلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے سورہ تحریم کا جس طرح کے حدید کا پہلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے اور سورہ تحریم کا دوسرا مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے جس طرح کہ سورہ حدید کا دوسرا مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے بات سمجھ لیجیے اب آ جاؤ سبق پر سورہ حدید جو ہے نا سنگھ ابتدا کے اندر آ رہی ہے تمہید اس کے بعد پانچ <clears throat> وجوہ آئیں گے انصاف فی سبیل اللہ کتنی وجوہ آئیں گے پانچ وجوہ آئیں گے انصاف فی سبیل اللہ کے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اس کی پانچ وجوہ کا بیان آئے گا اس کے بعد پھر سورت کے آخر کے اندر ہے <coughs> آیت نمبر چوبیس لقد ارسلنا رسولنا وانزلنا معهم الكتاب القطاب آیت نمبر چوبیس جہاں لکھا ہے آیت نمبر چوبیس اس کے بعد تو یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ اور دوسرا مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے اب کرو کرومانت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو سبا یہ توحید کا بیان ہے تو وہ توحید جس کے لیے جہاد اور انصاف ہو رہا ہے اس لیے ابتدا تصویر ہو رہی ہے حامی مومن جب پڑھی تھی تو یاد ہے یا نہیں پہلے دن تصویر کا میں معنی کرایا تھا میں نے کہا تھا تصویر کا معنی کیا ہے تنظی اللہ تعالی اعتقادا اے اعتقاد و عمل انکل مالا یلی کو بے شان ہی تعالی ہر وہ چیز جو اللہ کی شان عرفہ کے لائق نہیں ہے ہر لحاظ سے اللہ کو سچا سمجھنا پاک سمجھنا یا اللہ تیرا شریک نہیں تیرا وزیر نہیں تیرا مشیر نہیں تیری بیوی نہیں تیرا بیٹا نہیں تیرا نائب نہیں تیرا جسم نہیں یہ سارے نہیں نہیں جو ہے یہ تصویر ہے ساری اللہ کو پاک سمجھو خاص طور پر شرکا کا اور شوفہ سے پاک شرا کا اور شوفہ سے اللہ نے فرما ان مشرق پونا اور مشرق پلید ہے مشرق کیا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ حکم جب مشتق پر لگتا ہے تو مبدہ اشتقاق جو ہے وہ حکم کی علت ہوا کرتا ہے حکم جب مشتق پر لگتا ہے تو مبدہ اشتقاق حکم کی کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اکرم العالم عزت کر تو عالم کی تو اب عالم پر حکم لگ رہا ہے تو عالم کا علم جو ہے یہ علت ہے اکرام کی تو انم المشرقون نجف النجف کا حکم ہے المشرقون پر مشرق مشتق ہے تو اس کا مادہ اشتقاب یعنی شرک جو ہے یہ اصل علت ہے اس نجاست کے حکم کی کہ وہ پلید کیوں ہے اس لیے کہ ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے سمجھ رہے ہو نا تو <clears throat> یہاں بھی ایسی ہے کہ مشرق شرق کی وجہ سے کیا ہو گئے پلید ہو گئے اللہ رضبا سبحان ہو بتا عما مشرق اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان ہستیوں سے جنہیں جی کیا کرتے ہیں شریک کرتے ہیں تو اصل پاکی جو ہے وہ کس سے ہے شورا کا شوفاق والارض پاکیاں بیان کرتی ہیں اللہ پاک کے لیے تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر ہے سب بہ لکھا قالن یا ہالن کچھ مخلوق ایسی ہے جو زبان سے تصویر کر رہی ہے جن کو اللہ نے زبان کا فرمائی ہے جو حیوانات ہیں اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو حالن تصویر بیان کر رہی ہے یعنی جو باقی چیزیں ہیں جس طرح درخت ہیں پہاڑ ہیں زمین ہے آسمان ہے یہ چیزیں ہیں پاکیاں بیان کرتی ہیں اللہ پاک کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں وہ عزیز ہو اور وہ اللہ پاک بڑا غالب ہے کمال قدرت کا بیان ہے الحکیم وہ بڑی حکمتوں والا ہے کمال حکمت وہ غالب حکمتوں والا ہے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں لہو ملک والارض لہو ملک پر چل کا دن پہلا درجہ توحید کا بیان ہو رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت جو ہے وہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے وہی بادشاہ ہے جس طرح بادشاہ اپنی مرضی سے حکم چلاتا ہے اللہ پاک بھی اپنی مرضی سے عزت کے ذلت کے بیماری تندرستی خوشی غمی کے جائز نجائز حلال حرام پاک پلید سارے احکام تشریح تکوینی کون چلا رہا ہے اللہ پاک لہو ملک سماوات والارض آپ کی لکھا ہے سر اللہ پاک کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی جو جی وجو میت انفوسی ہے ہر شے کا وہی خالق ہے وہی جان ڈالتا ہے وجومیت اور جان نکالتا ہے زیادہ پیچھے پا رہے ہو ہم مارنا جلانے والی بات نہیں ہے وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے وہ والا قدیر چل کا حضرت مشترک ہے نیچے لکھا ہوگا ان دو کی کیا تخصیص ہے ان دو کی کیا تخصیص ہے وہ تو اللہ پاک تو اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے اس کو ہر کام کرنے کی پوری پوری طاقت ہے اول اول آخر اول ظاہر اول باطن سبحان اللہ ہوول اول وہی سب سے پہلا ہے وہی سب سے پہلا ہے جی ول آخر اور وہی سب سے بعد ہے وہی سب کے پیچھے ہے متر دیکھو سنو بات ساری چیزیں سنا ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی حتیٰ کے انسان مر جائیں گے جنات مر جائیں گے پر ملکہ بھی مر جائیں گے حدیث میں آیا ہے نا تو آپ نے سن رکھا ہے سمجھا کہ جب نفقہ اولا ہوگا پہلی بار سور میں پھونکا دیا جائے گا سارا جہان تو فنا ہو جائے گا ملک کبھی مر جائیں گے سمجھا پھر جو ہے وہ یہ فرشتے جو ہیں بڑے بڑے فرشتے <clears throat> اسرائیل اسرافیل میکائیل سمجھا کہ کرو بیاں العرش یہ یہ فرشتے جو ہیں یہ رہ جائیں گے پھر ان کو مخصوص حکم کے ساتھ ختم کیا جائے گا سمجھا نا تھی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ادریل باقی رہ جائے گا اللہ پوچھے گا کہ باقی کون ہے تو ادریل کہے گا یا اللہ اب تیری ذات پاک اور تیرا یہ بندہ موجود ہے سمجھا تھی اللہ فرمان کے مت انت یا ادریل ادریل تو تو بھی مر جا سارا کچھ مرا پڑا ہوگا کوئی چیز باقی نہیں ہوگی تو اللہ پوچھیں گے لیمان الملک اليوم آج بات چھئی کرتی ہے چالیس سال بعد خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد ہاں صرف اللہ کے لیے جو اکیلا تھاروں سے زور والا ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے ماں سوا ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی فنا اور ختم ہو جائیں گی اور اگر کوئی چیز فنا نہ بھی ہوگی اب ہم موجود ہیں نا لیکن موجود ہونے کے باوجود ہم غیر موجود ہیں موجود ہونے کے باوجود ہم چاہیں کیوں اس لیے کہ ہم اپنے وجود کے اندر باری تالا کے محتاج ہیں نہیں ہیں باری تالا نے ہمیں رکھا ہوا ہے اگر وہ نہ رکھے تو ہم باقی نہیں رہیں گے تو ممکن جتنی بھی ہیں ممکنات جتنی بھی ہیں چونکہ وہ اپنے وجود کے اندر واجب الوجود کے محتاج ہیں تو موجود ہوتے ہوئے بھی فن ہیں موجود ہوتے ہوئے بھی کیا ہیں ہاں، ہمارا وجود لاشے ہے چونکہ ہم اس کے محتاج ہیں اگر اس کی نظر کرم نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے تو سمجھو بات کچھ چیزیں وہ ہیں جو ذاتن فانی ہیں صفتن موجود ہیں سمجھو ذاتن اور صفتن مثلا ہم ہم لوگ صفت ہمیں وجود کی لگی ہوئی ہے نا ہم موجود ہیں نا لیکن ذاتی طور پر ہم چاہیں چاہیں کیونکہ ہم اپنی ذات میں محتاج ہیں نا باری تالا کے ہم ذاتی طور پر فانی ہیں صفت صفت ہم چاہیں موجود ہیں اور جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں وہ ذاتن بھی فانی ہے صفاتن بھی آ دیکھو ہوول ہوول ہو وہی اللہ پاک سب سے پہلا ہے بل آخر وہی سب سے پچھلا ہے ہر ممکن فانی ذاتن یا ہر ممکن فانی ذاتن یا صفتن یا ذاتن فانی ہے یا صفتن فانی ہے والباطن حضرت میری طرف دیکھو میں بات عرض کر دوں الظاہر الباطنوں کا کیا معنی ہے سنو تو صحیح اس کے تین معنی بتا رہا ہوں اظاہر ال الظاہر کا من العالم بالظواہر والعالم بالبواطن العالم بالظواہر والعالم بالبواطن وہ ذات پاک جو ظاہر کو بھی جانتا ہے بواطن کو بھی کچھ سمجھ رہے ہو الظاہر و الباطن کا مان العالم بالظاہر والعالم بالباطن وہ ذات پاک جو ظاہر کو بھی جانتی ہے وہ ذات پاک جو باطن کو بھی میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا ایک آدمی مسجد کے باہر کھڑا ہے تو اس کو باہر کا علم ہے اندر کا علم اور جو اندر بیٹھا ہے اس کو اندر کا علم ہے اور باہر کا علم لیکن اللہ کی وہ ذات پاک ہے جو بیک وقت ظاہر کو بھی جانتی ہے باطن کو بھی سمجھ رہے ہو پہلا مانا العالم بالظاہر والعالم بالباطن دوسرا مانا المتصرف فی الظاہر والمتصرف بالباطن المتصرف فی ظاہر والمتصرف فی باطن ظاہر میں بھی متصرف ہوئی ہے باطن میں بھی متصرف تصرف کرنے والا ظواہر میں بواطن میں ہر چیز کے اندر ہوئی ہے اور کوئی نہیں ہے کتنی معنی ہو گئے تیسرا معنی الظاہر بحسب الاثار الظاہر بحسب الاثار والباطن بحسب الحقیقت ہے الظاہر و بے بل آثار بل باطن بات و بے حق بل اللہ پاک اس کے آثار اور اس کے دلائل دیکھو تو وہ بالکل آیا بیاں ظاہر ظہور ہے ہر چیز کے اندر اس کی معرفت آتی ہے لیکن اگر اس کی حقیقت اور پنہ تلاش کرو تو وہ پھر باطن ہے وہ چھپا ہوا اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے تیسرا معنی چیک کیا ہے الظاہر و بےحص بل آخار و باطن بے حس حقیقت ہے حقیقت کے لحاظ سے وہ باطن ہے اور آثار کے لحاظ سے وہ کیا ہے ظاہر ہے کتنی معنی ہو گئے تین اب کرو مانا بل ظاہر ول اور وہ اللہ پاک ظاہر ہے ظاہر کو جانتا ہے ظاہر میں تصرف کرتا ہے آثار کے لحاظ سے بالکل ظاہر ہے بل باپ اور وہ باطن ہے باطن کا معنی بواطن کو بھی جانتا ہے بواطن میں بھی تصرف کرتا ہے اور حقیقت اور کنوں کے لحاظ سے خود کیا ہے باطن ہے سمجھا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ انت الاول فلیس قبل کا شیون اللہ انت الاول فلیس قبل کا شیون یا اللہ تو ہی پہلا ہے تو اس سے پہلے کچھ نہیں انتل آخر و فل ایسا بادہ کا شیوم تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے انتر و فلح سا فوکا کا شیوم تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہے وہ انتل باتیں فلح سا دونوں کا شیون تاطن ہے تیرے نیچے اور کچھ نہیں ہے سمجھ بات نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اول آخر ظاہر باطن کون ہے سارے بولو آج لوگ نبی علیہ السلام کو اول آخر ظاہر باطن کہتے ہیں وہ سن رہے ہو یاد کر لو یہ بات نبی علیہ السلام کو اول آخر ظاہر باطن کہنا کفر ہے چاہے مسئلہ ادا میں آ رہے ہو مسئلہ ادا میں بڑی مفصل بات گزری تھی کہ جس طرح باقی چیزیں حادث ہیں نبی علیہ السلام بھی چاہیں حادث اور موجود باز عدم ہیں شاہ مجدد الفانی رحم اللہ کی عبارت تمہیں یاد ہوگی شاید پڑھ رہے تھے تم کہ نبی علیہ السلاط و تفیم کے نے فرمایا تھا شان الوشان بود بابا داغ حدوس و امکان متفم حدوس اور امکان کے داغ کے ساتھ داغ داغ سمجھ رہے ہو اول آخر کون ہے ظاہر باطن کون ہے اللہ ہی کی ذات پاک ہے نبی علیہ السلام کو یا کسی اور ہستی کو یہ سمجھنا کفر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے ول اول اول آخر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور وہی اللہ آخر ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا ہر ممکن فانی ہے خاصاتن یا صفتن اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے خلق سماوات ہے مرتبہ ثانیہ توحید لکھا ہے کہ دوسرا درجہ آ گیا کہ پیدا کرنے والا بھی میں ہوں حکم چلانے والا بھی میں ہوں وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو فی ستت چھ دنوں کی مقدار میں چھ دنوں کی معمولی مقدار میں سمجھایا ہوں پیچھے تم مستوا عرش اس کے بعد مستوی ہوا اوپر عرش کے تخت بادشاہی پر قائم ہوا یا لما یا لے جو خاصا علمی یہ نمبر اول خاصا علمیہ اللہ کا خاصا علمیہ بیان ہو رہا ہے اللہ کے علم کا حال بیان ہو رہا ہے <clears throat> یا لم ما یا لے جو جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں کیا داخل ہوتا ہے نکل کا ہے منل بازرے ول قطرے ول ونوز ہے موسا بیج ہو گیا جو زمین میں ڈالا جاتا ہے بارش کے قطرے اور خزانے اور مردے اللہ پاک سب کچھ کو جانتا ہے وما ما جو اور وہ نباتات جو نکل نکلتی ہے اس زمین سے ما یا کے ماں سے مراد کیا ہے نباتات سمجھا اور وہ چیزیں جو نکلتی ہیں اس سے وما ما دلو میں اور وہ چیزیں جو اترتی ہیں آسمان سے ما دلوں کے نچلتا ہے فرشتے و بارش فرشتے بارش آسمان سے اترتی ہیں وما جا جو فیحا اور وہ وہ چیزیں جو چڑھتی ہیں بیچ ان آسمانوں کے وہ چیزیں کیا ہیں حضرت فرشتے دعائیں آمال فرشتے دعائیں اور آمال فرشتے دعائیں آمال جو جو چیزوں پر چڑھتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے خاصا علمیہ نمبر تین نمبر تین اور وہ ساتھ ہے تمہارے اے نما کن تم جہاں بھی ہو وہ تم تم جہاں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ماں کن کے نیچے عموماً بیتبار علم کے خصوصاً بیتبار عموماً ہر ایک کے حال کو جان رہا ہے سمجھا اور خاص طور پر مومنین پر رحمت نازل کر رہا ہے تو عموماً ہر ایک کے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے اور خصوصاً مومنین کے ساتھ ہے رحمت کے لحاظ سے یعنی ان پر رحمت فرما رہا ہے بات سمجھے گی جی لیکن یہ ہے تعویلات کل سے میں کرنے لگا ہوں کہ یہ تعویلات ہیں اصل مائیت کون سی ہے ذاتی مائیت کون سی ہے ذاتی مائیت مراد ہے اور وہ ساتھ ہے تمہارے جہاں بھی ہو وہ تم واللہ بما تعملون خاصا علمیہ نمبر چار اور اللہ پاک ساتھ ان کاموں کے جو تم کرتے ہو بصیر ان دیکھنے والا ہے لہو ملک السماوات والارض تیسرا درجہ گیا توحید کا صرف اسی اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھیرے جاتے ہیں سارے معاملات سمجھا جوہریہ عرضیہ وغیرہ جو بھی ہوں سارے اسی کی طرف لا الہ کوئی ہے ایسا بھلے مانس کے دروازے کھولے اٹھا لہو ملک اللہ امور لا الہ غیر ہی سبحان ہو لا غیر ہی سبحان ہو اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں استقلالا او اشتراکن استقلالا اور استحراک یا تو کوئی اور مستقل ہوئے یا اللہ کا کیا ہوئے شریک ہوئے کوئی صورت نہیں ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں مانی کا حوالہ اور طرف اللہ کے پھیرے جاتے ہیں سارے کے سارے معاملات داخل کرتا ہے رات کے کچھ اجزاء کو رات کے کچھ اجزاء کو فنہارے دن کے اندر اور داخل کرتا ہے دن کے کچھ اجزاء کو رات کے اندر دن کے کچھ اجزاء رات میں داخل ہو جاتے ہیں رات بڑھ جاتی ہے دن کم ہو جاتا ہے پھر رات کے کچھ اجزاء دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے رات کم ہو جاتی ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر بہ والیم حضرت یہاں چھوٹا سا اشکال ہے کہ ابھی سورت کی ابتدا کے اندر آیا ہے لہو ملک سما اور دوسری آیت ہے سورت کی لہو ملک السماوات والارض پھر جہاں آ گیا لہو ملک اس کماوات ورض الامور لہو ملک السماوات آ گیا ہے اس کی یہ تو تکرار ہے اس لیے اس کا جواب لکھا ہوا ہے آپ حضرات کے پاس لہو ملک السماوات والارض پر یا حاشیے پر کہیں لکھا ہوگا اوپر تقریر احیاء و اماتت کے لیے یہ جملہ لایا گیا تقریر احیاء احیاء و اماتت کیونکہ آگے تھا نا لہو ملک و لرد یو حجیب یمیت اور جو و جمید کو پکا کرنے کے لیے لہو ملک السماوات لایا گیا تھا اور یہاں الا اللہ کی تقریر کے لیے وہ آگے نا اللہ ترجع امور اسی کو پکا کرنے کے لیے للہ ملک السماوات لایا گیا اس لیے فلا تکرار ہے تو کوئی تکرار نہ رہا بہ علی مم الصدور یہ پانچواں خاصا ہے باری تعالیٰ کا اور لکھا ہوگا بہی قدرت علم بھی اس کا ایسا ہے بہی قدرت علم بھی اس کا ایسا ہے کہ وہ جاننے والا سینوں کے رازوں تک کو بس اب حضرت یہ تمہید تھی اللہ کی وحدانیت کا اس کی بادشاہی کا تصرف کا علم کا بیان تھا اب اس کے بعد آمنو باللہ بلّہ سے اب شروع ہو رہا انفاق فی سبیل اللہ کا حکم چل رہا ہے سمجھا سی اب آمنو باللہ پر لکھا وجہ اول برائے انفاق فی سبیل اللہ ہوا ہے نا جی؟ اچھا اور کیا لکھا ہے جناب حاشیہ پڑھو حاشیہ پر جو نیچے نیچے ستر ہے نا نیچے نیچے بالکل درمیان کے اندر جہاں صفحہ نمبر لگا ہوا ہے نا وہاں دیکھو اصول سلاسا فوج اصول سلاسا کامیابی کے تین اصول بیان کیے جا رہے ہیں نظر آیا ہے حاشیے کی تیسری سطر کا درمیان ہے ہاں اصول ثلاثہ فوج نمبر اول کیا ہے حکمت نظریہ نمبر دو ایمان باللہ نمبر تین ایمان بالرسول یہ حکمت نظریہ ہے نا یہ حکمت نظریہ کے تین یہ فرد ہیں سمجھا نا سنگھ دو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول رسول اور دوسرے حکمت عملیہ یعنی انصاف فی اللہ کچھ سمجھ آیا ہے تین چیزیں ہو گئی ایمان باللہ ایمان بالرسول رسول انصاف فی اللہ اور پہلے دو جو ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول رسول وہ ہیں حکمت نظریہ اور تیسرا جو ہے اپنا انفاق فی سبیل اللہ وہ کیا حکمت عملیہ جسم نہ ہونا لازم آتا ہے اگر جسم والا ہوتا تو ہر جگہ کیسے موجود ہوتا سمجھ آیا ہے کچھ سائل نے سوال لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مائیت ذاتی آئے تو پھر زی جسم ہونا لازم آتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ موجود ہونا یہ وی جسم نہ ہونے کی دلیل ہے سمجھ رہے ہو کیونکہ جسم والا تو ایک جگہ موجود ہوتا ہے اور اللہ ہر جگہ تو معلوم ہوا اس کا جسم نہیں ہے زی جسم یہ تو شراکت کی بات ہے تو میں نے جنہوں نے شراکت پڑھی ہے انہوں نے ازبر کیا ہوا ہے سارا مسئلہ سمجھا ہاں وی جسم نہ ہونے کی دلیل ہے ہر جگہ موجود ہونا میت ذاتیہ ہے سمجھا تم مانو یا نہ مانو اللہ رغ میں کم مریض جاتی ہے آمنو و رسول حضرت اب کیا ہو رہا ہے شروع انفاق فی انفاق فی سبیل اللہ سمجھا نا صحیح مولوی اور انفاق فی سبیل اللہ یہ ایک دوسرے کی ردے ہیں مولوی تو لینے والا ہے حدیث میں آیا نا من آؤں ہاتھ سمجھا کے لے آؤ لے آؤ جو کچھ ہے اور میں کچھ نہیں دوں گا سمجھا نا سی اچھا صحیح آنے بلہ پر آپ اصول فوج نمبر اول لکھا ہے نا اصول فوج نمبر اول ہے ایمان باللہ نمبر دو میں ایمان بالرسول رسول نمبر تین ہے انفاق فی سبیل اللہ پہلے سرسری مانا کرو پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایمان اللہ ایمان اللہ اللہ پر یہ پہلا اصول ہو گیا وہ رسول ہی نمبر دو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کہہ لیا کرو کہہ لیا کرو کے منکر بیٹھے ہو ہاں؟ وہ انفکو اب انفقو مما جا القم یہ نمبر تین ہے اور خرچ کیا کرو تم کیا کرو بقیہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آمین بلّہ میں ایمان باللہ کا حکم ہے کس کا حکم ہے ایمان اور مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین کے اندر ایمان باللہ کا حکم نہیں ہے اس لیے کہ ایمان تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا ایمان کا ایک شعبہ انفاق فی سبیل اللہ یہاں بیان ہو رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے ایمان کے کئی شعبے ہیں نا جی ایک شعبہ اس کا انفاق فی سبیل اللہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو آمنو کے اندر ذکر ایمان کا ہے لیکن مراد ایمان نہیں مراد آگے وہ انفکو کھڑا ہے انفکو تشریح ہے آمنو باللہ خدا اور اس کے رسول کو مانو کیا مطلب یعنی خرچ کرو ان کا کہا مانو سمجھ رہے ہو انفکو جو ہے یہ آمنو کی کیا ہے تشریح ہے اس لیے انفکو کے نیچے لکھا ہے آپ کے پاس رات تفصیل یا کچھ لکھا ہے نہیں وہ اور چیز ہے اچھا بارہ لب کرو مانا ایمان لاؤ اللہ پاک پر نمبر دو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نمبر تین یعنی خرچ کرو یعنی ہاں یہ انفقو کے باپ کا مانا یعنی کرو گے مولانا فرماتے یہ تشریح ہے آمنو کی سمجھ رہے ہو جتنی شعبے ہیں سب پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے یہ بخاری شریف پڑھو گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کہ جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے تو سب ازگر کیا ہوا ہے سمجھا ہاں، کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں اور ان پر ایمان کا اطلاق ہوا کرتا ہے اور انفقو کو یعنی خرچ کرو تم مما جا مستخلفین مستقل اس مال سے جو کیا ہے تمہیں جانشین بیچ اس مال کے مستقل فین کو مانا جانشین اس مال کے میں نے تمہیں چند دن کے لیے اپنا نائب بنایا ہے کیا بنایا ہے مال تمہارا نہیں ہے مال میرا ہے میں نے تو تمہیں چند دن کے لیے بطور امانت دیا ہے تمہیں نائب بنایا ہے اس لیے میرا مال مجھے دو ہاں خیال کرو اور خرچ کرو تم کچھ اس مال سے جو کیا ہے تمہیں جانشین بیچ اس مال سے دیکھو اب بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تم سے اب اگر مومن مراد ہیں تو آ من کم کیوں کہا جا رہا ہے صحابہ سارے مومن تھے یا نہیں تھے تو پھر کس طرح آمنو من کم کہا جا رہا ہے آگے وہ انفکو تشری ہے انفکو انفکو جنہوں نے ایمان لایا کیا مانا یعنی خرچ کیا اور بولو تو بھائی یعنی خرچ کیا لہم سمر انفاق واسطے ان کے اجر ہوگا بہت بڑا خرچ کرنے کا نتیجہ چاہے کہ ان کو بڑا اجر ملے گا ان کو بمال لکم تو تؤمنون باللہ ہے اور لکھا ہوگا حالانکہ دوائی قویہ ایمان موجود ہیں حالانکہ اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں ایمان لاتے ہو تم اللہ پاک پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تمہیں اب دیکھو صحابہ کو کہا جا رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے صحابہ مومن تھے نہیں تھے پھر ان کو کیوں کہا گیا مالکم لاتو مین بلّہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں ذکر ہے ایمان کا ارادہ اس کے ایک مخصوص شعبے انفاق کا کیا ہوا تمہیں کہ ایمان نہیں لاتے یعنی انفاق نہیں کرتے کیونکہ یہاں مقصود وہی مسئلہ تھا اس لیے اس کو بڑے زوردار انداز میں بیان کیا گیا اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں ایمان لاتے تم اللہ پاک پر یعنی خرچ نہیں کرتے بر رسول بررسول اول جی۔ ابھی پڑھائے نا دوائی قویہ ایمان موجود ہیں تو دوائی جمع دائی کی ہے نا وہ کون سے دوائی ہیں ایمان کے یہ پہلا دائی یہ ہے اور رسول علیہ السلام بلا رہے ہیں تمہیں تاکہ ایمان لاؤ تم اپنے پروردگار پر سمجھا نا سی آخاد دائی نمبر دوم لکھا ہے میساک سے مراد الختوں والا میساک نہیں ہے یہاں میساک سے مراد ب وقت بیعت جب تم نے پیغمبر علیہ السلاط و تسلیم کی بیعت کی تھی تو گویا تم نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت آپ کا جو بھی فرمان ہوگا ہم اس پر پورا پورا عمل کریں گے ہم اس پر پورا پورا عمل کریں گے وعدہ کیا ہے تم نے تو وہ وعدہ نبھاؤ تم سمجھا خرچ کرو اب وقت قد اور حالانکہ تاکہ لے چکا ہے وہ پکا وعدہ تم سے ان کن تم مومنین اگر ہو تم ایمان والے تو فن فیقو جگہ مقدر اگر ہو تم ایمان والے تو فانفقو سے خرچ کرو تم جو بل والا ولاب آیا تم بھائی چلکا حضرت ترغیب ہے نا سنگھ چلکا ہے اور وہ تو ایسا رحیم ہے وہ تو وہ تو ایسا رحیم ہے اس نے مہربانی فرمائی ہے وہی وہ ذات پاک ہے یونت ذیل لکھا کیفیت تنزیل کیفیت نزول جو بھی لکھا ہے میں سمجھا آیا ہوں سب کچھ سمجھا پیچھے پہلے پہلے دن پڑھا ہو وہی وہ ذات پاک ہے اتارتا ہے اپنے خاص بندے پر اب ہی پر منزل علیہ لکھا ہے اتارتا ہے اپنے خاص بندے پر آیات بینات منزل کا بیان ہے آیات جو بالکل واضح ہیں بینات بلکہ فضیلت منزل ہاں وہ آیات جو ہیں وہ بڑی واضح آیات ہیں ان میں کوئی ابہام اور خفا نہیں ہے لے جو خرے جا کم حکمت انزال طریقہ ہے اور لکھا ہوگا فریدت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے فرید نبویہ تاکہ نکالے وہ تمہیں من الظلمات اندھیروں سے اندھیروں سے مراد شرک کا اندھیرا جہالت کا اندھیرا کفر کا اندھیرا علم نور طرف نور کے نور سے مراد ایمان اور علم کا نور ہے اس کا نور مراد ہے ایمان اور علم کا نور مراد ہے اللہ حضرت یہ علت ہے کیا ہے ہوبل نبی والا ہی کی علت ہے اللہ نے اپنے بندے پر آیات کیوں نازل فرمائی ہے سمجھ رہے ہو ہاں، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے ایمان کا اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ میں اپنے بندو پر رحم کروں اور اس نے رحم فرمایا کہ کتاب نازل کی ہے وہ محتاج نہیں ہے اللہ لکھا ہے علت و دفاع شبو اب وہ اوپر لکھا ہے حاشیے پر یا کہیں دیکھو خلاصہ یہ کہ او اوپر اوپر اوپر حاشیہ بالکل پہلا پہلا حاشیہ خلاصہ یہ کہ ارسال رسول اور انزال کتاب جو سعادت دارین ہے کی حکمت رحمت الہیہ ہے نہ احتیاج الہی حکمت کیا ہے رحمت الہیہ نہ احتیاج الہی احتیاج الہی نہیں ہے بلکہ رحمت الہیہ ہے ان اللہ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے خاط تمہارے لوف البتہ بڑی شفقت کرنے والا ہے رحیم بڑا مہربان ہے بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے کہ رسول اور کتاب بھیجی کہ رسول اور رسول بھی بھیجا کتاب بھی بھیجی ہے اور تیسرا کہاں ہے پیچھے ملکم اللہ فی سبیل اللہ حضرت یہ وجہ ثانی ہے کیا ہے اللہ فرماتے ہیں خرچ کر لو مرنا ہے ایک دن سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے میں مالک بنوں گا سب کچھ کا سمجھ رہے ہو خرچ کر لو زندگی کے اندر ورنہ تم نے ایک دن مرنا ہے یہ سب جائیداد اور پیسہ چھوڑ کر جانا ہے اور للہ ہے میرا پر اللہ وارث بنے گا پھر تمہارا وما لکم اللہ تم سے اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں خرچ کرتے تم اللہ کی راہ میں اللہ میراث میرا والارض اور حالانکہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے ورثہ آسمانوں اور زمینوں کا منکم تفاوت درجات انفاق تفاوت میری طرف دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے شریعت کا اصول ہے کہ عمل کے اندر جتنی مزاحمت ہوگی اتنی خواب زیادہ ہوگا مزاحمت کم تو خواب کم مزاحمت زیادہ تو مثلا ایک آدمی <coughs> ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے اب بیماری اس کو کہتی ہے تو نماز نہ پڑھ لیکن بیماری کے باوجود وہ مشکل سے اٹھتا ہے وضو کرتا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب تندرست کی بنسبت زیادہ ہوگا کیوں اس لیے کہ تندرست کو کوئی عذر لاحق نہیں ہے اس بیچارے کا بیماری مقابلہ کر رہی ہے پھر بھی یہ آ رہا ہے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا سارا دن وہ سائے پر بیٹھا ہے تمہاری طرح اور روٹی مل جاتی ہے پکی پکائی اور سب کچھ مل رہا ہے اس کو ثواب تو ضرور ہوگا لیکن ایک بیچارہ اس کے مقابلے میں اور ہے جو سارا دن دھوپ پر مزدوری کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے شام کو بامشکل اس کو پانی ملتا ہے جس سے افطار کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ اس کی مشقت زیادہ ہے اس نے مزاحمت زیادہ کی ہے سمجھ رہے ہو نا اب مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا اسلام کمزور تھا صحابہ اور نبی علیہ السلام کمزور تھے اللہ نے فرمایا مکہ فتح ہونے سے پہلے جس نے خرچ کیا جہاد کیا وہ اور مکہ فتح ہونے کے بعد جس نے خرچ اور جہاد کیا یہ دونوں برابر نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ پہلے ضرورت زیادہ تھی اب جب مکہ فتح ہوگی اب ضرورت ہی کم ہو گئی ہے اب فراوانی ہو گئی ہے اب کا خرچ کرنا اور پہلا خرچ کرنا برابر نہیں ہے اگرچہ پہلے اور بعد والے ثواب دونوں کو ہوگا لیکن درجے میں برابری نہیں ہے لا منکم نہیں برابر تم سے وہ انسان جو جس نے خرچ کیا پر فی سبیل اللہ کیا لکھا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں من قبل الفتح پہلے فتح مکہ کے پہلے فتح مکہ کے وقات اور لڑا فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ میں اچھا یہ تو ہو گیا نا پہلے والا اور من انفا کا من قبل الفتح کے اوپر لکھا ہے اور وہ جو بعد فتح لڑا اور خرچ کیا اور وہ جو بعد فتح لڑا اور خرچ کیا جس نے فتح مکے سے پہلے خرچ کیا اور لڑا وہ اور جو بعد میں خرچ کیا لڑا یہ دو برابر نہیں ہو سکتے الا ایک بلکہ کیا لکھا ہے بلکہ یہ لوگ بڑے ہیں ادر ہوئے درجے کے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد فتح کے اور لڑے وہ وکل اللہ الحسنہ سمرا مشترکہ انفاق مشترکہ سمرا انفاق کا بیان ہو رہا ہے جو پہلے خرچ کر چکے وہ اور جو بعد میں خرچ کیے وہ ان دونوں کا مشترک سمرا اور یوں تو اور یوں تو ہر ایک کو وعدہ دیا اللہ پاک نے الحسنہ بھلائی کا الحسنہ بھلائی یعنی ثواب بھلائی یعنی ثواب کا اللہ نے وعدہ دیا ہے ہر ایک کو تعملون خبیر ترغیب اخلاص کیا لکھا ہے اخلاص اور اللہ پاک سات ان اعمال کے جو تم کرتے ہو پورے خبردار ہیں منزل اللہ کردن حسنا وجہ خالص انفاق فی سبیل اللہ کیا لکھا ہے وجہ خالص انفاق فی سبیل اللہ اللہ فرماتے ہیں چلو مولوی ہو ایسے نہیں دیتے تو مجھے قرضہ دے دو کیا دے دو ہاں، قرضہ دے دو پھر ایک روپیہ دو گے تو تمہیں دس روپے دوں گا سمجھا منظ اللہ یقر اللہ کردن حسنا حضرت من مبتدا ہے من کیا ہے را موصوف ہے اللہ بھی یقرد اللہ کردن حسن فیض اللہ ہی یہ موصول صلا مل کر یہ صفت ہے زا کی اور یہ صفت موصوف مل کر پھر یہ خبر ہے من مبتدا کی <coughs> من زا کون ہے یہ من زا کون ہے یہ جانی یعنی وہ اللہ بھی کو بدل بھی بنا سکتے ہو ذات سے صفت بھی بنا سکتے ہو بدل بھی بنا سکتے ہو وہ جو قرضہ دے دے اللہ پاک کو قرضہ حسن اچھا دو باتیں لکھنی ہیں ایک تو حسن کے کے نیچے لکھا ہوگا طریق انفاق طریقہ ہے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرضہ دو لیکن حسن اچھا قرضہ دو یہ خرچ کرنے کا چاہے طریقہ ہے اور حضرت حسن جو ہے اس سے مراد کیا ہے اچھے سے اچھے سے مراد یہ ہے کہ دل کی نیت درست ہوگی دل کی نیت کیا ہوگی اخلاق ہوئے اللہ ہی کی رضا مقصود ہوئے ریا سما مقصود نہ ہوئے حسن قرضہ اچھے طریقے پر یعنی یعنی اخلاق کے ساتھ فجوزا فاہو لہو فجوزا افاہو کو منسوب پڑھ رہے ہو منصوب اس لیے کہ استفام کے جواب کے اندر جو ہے نا فا ہے اور فا کے بعد ان مقدر ہوا کرتا ہے اور ایک اس کو یوزا فو فوہ مرسو بھی پڑھ سکتے ہو اس لیے کہ اس کا عطف ڈالیں گے یوکریزوں پر یوکریز اللہ اے فوہ دونوں پڑھ سکتے ہو اور لکھا ہوگا سمرا دنیا ویا کیا لکھا ہے اب اس کے دو سمرے آئیں گے دنیا کا آخرت کا پس بڑھاتا رہے گا کیا منع کرو گے بڑھاتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہو اس قرض کو بڑھاتا رہے گا اللہ پاک کس کو اس قرض کو اللہ بڑھاتا رہے گا استمرار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا جب تم آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو کتنی تو اللہ پاک اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے دائیں ہاتھ سے لے کر قبول کر کے فرمایا اس کو بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے اس کو پالتا ہے جس طرح کما یوربی آہد و کم فلو بہ جس طرح تم میں سے کوئی انسان اپنے بچھیرے کو پالتا ہے ان لوگوں میں گھوڑا جو تھا اس وقت عمدہ سواری تھی نا سی جہاد کے اندر بھی اور ویسے بھی تو وہ لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑی نگاہداری سے اور بڑی احتیاط سے پالتے تھے گرمی سردی سے بچانا خوراک کا خیال کرنا دنوں کے اندر پل بیٹھ کر جوان ہو جائے تو جس طرح تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو اور بڑی محنت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پالتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتے بڑھاتے او اہد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو لے جائے حج مبرور نصیب فرماوے مکہ معظمہ مدین منورہ کی زیارت نصیب فرماوے اور جا کر عہد پہاڑ دیکھو گے لمبا اور اونچا پہاڑ ہے بڑا لمبا پہاڑ ہے اونچا پہاڑ ہے فرمایا آدھی کھجور کو پال پال کر عہد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے جیسے فیجوزا فا پس بڑھاتا رہتا ہے وہ اللہ ہو اس کس کو قرض کو لہو واسطے اس انسان کے اس انسان کے لیے اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے جی یہ تو دنیا کا نتیجہ ہے بالہ اجر کریم اور یہ سمرا کون سا ہے اخروی آئے اور واسطے اس انسان کے اجر ہوگا کریم ان بڑا مکرم اور بڑا معزز اجر ہوگا اس کے لیے بڑا مکرم اور معذد حضرت خیال فرماؤ پیچھے بھی پڑھ رہے ہو آج پھر آیا آ رہا ہے کہ مضافت کا تعلق ہے مقدار کے ساتھ کس کے ساتھ اور کریم کے اندر اکرام اور اس کا تعلق ہے کیف کے ساتھ کس کے ساتھ مثال کے طور پر ایک آدمی تمہیں ایک سمجھو بات ایک آدمی تمہیں لے کر دیتا ہے کپڑا سو گز لیکن وہ ہے دس روپے گز والا کپڑا جی تو مقدار تو اس کی بڑھ گئی لیکن کیف اس کا کم ہو گیا کہ اس کی حیثیت کم ہے کہ معمولی حیثیت والا ہے کپڑا عمدہ نہیں ہے بلکہ ہلکا ہے اور کوئی آدمی آپ حضرات کو ایک گز لے کر دیتا ہے سو روپے میٹر والا جی تو اس کی جو کیف بڑھ گیا لیکن مقدار کیا ہو گئی کم ہو گئی اللہ فرماتے میں مقدار بھی بڑھاؤں گا کیف بھی ہاں آپ کے بعد اوپر نیچے حاشی پر کہیں لکھا ہے مضافت زیادت فل کم مضافت ہاں او یوزا فہو کے اوپر لکھا زیادت فل کم کہ مقدار کے اندر اللہ اس کو بڑھائے گا اور اجر ان کریم ان پر لکھا ہوگا زیادت فل کیف یہ قید کے اندر جاتی ہے اور بات تو اس کی اجر ہے کریم ان عزت والا اجر ہوگا اجرت ہوگی عزت والی بس جو مترل المؤمنین والمؤمنات اب حضرت یہ بھی ترغیب میں داخل ہے جس دن کے دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جسا نور یہ خوشخبری ہے دوڑ رہا ہوگا نور ان کا میری طرف دیکھو تم اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے قیامت کے دن جب انسان پل سراج سے گزرے گا مومن تو اس کو نور ملیں گے دو کتنی نور ملیں گے ایک نور ملے گا سامنے ایک نور ملے گا دائن جانب سامنے والا نور ایمان والا ہوگا کیونکہ انسان کا دل سامنے ہے نا دل کیا ہے سامنے اور ایمان کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے تو ایک نور سامنے ہوگا دل کے اوپر ہوگا یہ نور ایمان والا ہے اور امال صالحہ چونکہ دائیں جانب ہیں اس لیے امال صالحہ والا نور دائیں جانب ملے گا تو کتنی نور ہوں گے تو ایک سامنے اور ایک دائیں جانب اب اس نور کے ذریعے وہ پل سرات سے پار ہوں گے منافقین کو بھی نور ملے گا جو لوگ صدقے نہیں دیتے بخیلی کرتے تھے ان کو بھی نور ملے گا منافقوں کو وہ بھی پل فراد پر چڑھیں گے جب درمیان میں جائیں گے تو ان کا نور یکدم بجھ جائے جیسے اب کرو مانا جسا نور دوڑتا ہوگا نور ان کا آگے ان کے جسا نوروں بل گئے عبور پل فرات بے عبور پل فرات نور ان کا بین ایدیہم ان کے آگے ان کے آگے سے مراد لکھا ہے نمبر اول نور ایمان جس کا محل قلب تھا جو اگلی طرف ہے سمجھ رہے ہو بب ایمان اور ان کی دائیں جانب نور اعمال صالحہ نور اعمال صالحہ اور ان کی دائیں جانب بشرا کمل یوما جو کالو چل کا ہے کالو لوما کہا جائے گا ان کو تدلیل کے لیے حضرت یو کالو پر بشرا کمل یوما پر چل کر تقریب ملک آئے تقریم تقریم ہے مومنین نمبر ون عزت کرنے کے لیے ان کی تقریم کی جائے گی کہا جائے گا خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن جنات بیان بشرا یعنی باغات ہوں گے بہتی ہوں گے نیچے ان کے نہرے یہ ہمیشہ رہنے والے بیچ ان کے زالے کا فضیلت جنت یہی ہے وہی کامیابی بڑی یہی ہے وہی کامیابی بڑی اللہ ہم سب کو نصیب فرما یوم یقول المنافقون اب حضرت کیا لکھا ہے یہ زجر ہے کیا ہے زجر ہے اور یہ مطالبہ منافقین کا بیان ہے جب بھی چندے کا اعلان ہوتا مومنین خرچ کرتے اور منافقین بخیلی کرتے منافقین کیا کرتے تھے بخیلی کیا کرتے تھے تو اس لیے اب ان خرچ نہ کرنے والوں پر زجر ہے یہ ربط لگ گیا مقبل کے ساتھ جس دن کے کہیں گے منافق اور مرد اور منافق عورتیں کہاں کہیں گے کیا لکھا ہے پل سرات پر پل فراز پر کہیں گے کیونکہ منافق میں نے اگلے دن بھی کسی ساتھی نے پرچی لکھی تھی کافر جائیں گے جہنم میں دروازوں سے اور منافق کہاں سے گریں گے پل فراز سے نیچے گریں گے جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ان ضرور اس کی دو معنی ہیں ایک معنی ہے انتظار کرو ہمارا کیا معنی ہے ہمارا انتظار کرو ٹھہرو ہم بھی پہنچ جائیں تمہیں تاکہ تمہارے نور کے ذریعے ہم بھی آگے آگے چلیں اور دوسرا مانا ان درونا مانا ہماری طرف دیکھو ان درونا مانا ہماری طرف دیکھو تاکہ اب تمہارا نور ہماری طرف آگے ان درونا دیکھو تم ہماری طرف حاصل کریں ہم تمہارے نور سے سمجھا قیل ارج جواب از ملکا یا یہ جواب ہے پھر یہ ملائکہ کا جواب دیں گے یا ایمان والے دیں گے جو بھی دیں گے کہا جائے گا واپس جاؤ تم پیچھے اپنے جاؤ میاں دنیا میں جاؤ دنیا میں جاؤ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں ایمان قبول کرو تب نور ملے گا جاؤ تم واپس اپنے پس تلاش کرو تم نور کو جو باوجہ صدقہ کے حاصل ہوتا تھا نورن کے نیچے ولا اکم ولا اکم نورا پس تلاش کرو تم نور کو فضور رے با نام توجہ ہے نہیں ہے حضرت جہنم اور جنت کے درمیان دیوار ہوگی نا کیا ہوگی یہاں موقع سے حساب ہے درمیان میں جہنم ہے اس طرف جنت ہے حساب دے کر جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جائیں گے جنت اور منافق گریں گے کافر جائیں گے دروازوں کے ذریعے فضور با نہ ہوں لگا دی جائے گی درمیان ان کے بے سورن ایک دیوار ایک کوٹ ہوگا بڑا اور ایک بڑی دیوار ہوگی سور کا مانا سور کا مانا دیوار بڑی لہو بابن اس دیوار کو ایک دروازہ ہوگا کیا ہوگا دروازہ ہوگا دروازے بہت ہوں گے سمجھے تھی جہنم کی بات ہے باطن نو فی رحما خیال کرو ذرا باطن نو خیال کرو اب مانے کا خیال کرو اوپر لکھا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی اس کی اندر اس سور کا اندر اس سور اور دیوار کا فی ہے اس اندر میں رحمت ہوگی اس اندر میں کیا ہوگی رحمت یعنی یعنی جنت کچھ سمجھ رہے ہو دیوار کے اندر کی جانب جنت ہے باہر کی جانب جہنم ہے نہیں سمجھ رہے دیوار کے اندر جنت باہر جہنم بس اب یہ دیکھو بات نو فی رحما اندر اس سور اور دیوار کا بیچ اس اندر کے کیا ہوگی رحمت ہوگی یعنی جنت اور ظاہر اس سور کا من قبل ہی طرفوں اس ظاہر کے العذاب و عذاب یعنی جہنم ہوگا سمجھ رہے ہو ذرا دیکھ لو اندر دیکھ لو بات ہو ہے نا ہو ہو کے نیچے کیا لکھا ہے ایک لکھا ہے ہاں ایک لکھا ہے یہ لکھا ہے <clears throat> سورن کے نیچے یہ تین لکھا ہے کیا لکھا ہے ہاں؟ اچھا اچھا باطن ہو کے نیچے بھی تین لکھ دو نا یہ جا رہا ہے نا سور کی طرف باطن ہو کا ہو کام جا رہا ہے سور کی طرف تو سور کے نیچے کتنا لکھا ہے تین تو باطن ہو ہے نا ہو ہو ہو کے نیچے تین لکھو باطن کے نیچے نہیں باطن کے بعد جو ہو کھڑا ہے باطن ہو ہو زمیر کے نیچے تین لکھنا ہے لکھ لیا ہے اچھا اس کے بعد فی ہے کیا لکھا ہے فی ہے فی ہے کے نیچے جو ہے آپ وہ باطن کے نیچے بھی تو تین لکھا ہے یہ تو غلط ہے نا باطن کے نیچے دو بنا دو فی ہے کے نیچے دو بنا دو التباق ہو جائے گا ہاں؟ دو ہے مجھے تو تین نظر آ رہا ہے اب لکھا ہے جی پہلے تو تین لکھا تھا فی ہے کا ہی کے نیچے کیا لکھا ہے دو ہے مجھے دکھاؤ یہاں تو قرآن پاک میں مجھے تین نظر آ رہا تھا اچھا دو لکھا ہے اچھا فی ہے کہ ہی کے نیچے بھی دو ہے یہ جا رہا ہے کس کی طرف باطن کی طرف اچھا وہ ظاہر ہو ظاہر کے نیچے چڑھ ہے حضرت ظاہر ظاہر کے نیچے دو لکھائے اور ظاہر ہو کے ہو کے نیچے چل ہے تین لکھا ہے یہ تین کہاں جا رہا ہے او سور کی طرف جا رہا ہے من کے ہی من قبل ہی کے نیچے چل او اب یہ دیکھو مرجے کا خیال کرو اب زور بابین ہم بے سورن لگا دی جائے گی درمیان ان کے سورن ایک دیوار واسطے اس دیوار کے ایک دروازہ ہوگا باطن اس دیوار کا باطن اس باطن ہو کے ہو کے نیچے تین لکھا ہے نا جی اور سور کے نیچے بھی کیا ہے تین ہے باطن اس سور کا فی ہے اس باطن میں فی کے ہی کے نیچے دو اور باطن کے نیچے بھی دو ہے بیچ بات چاہے الرحمت الرحمت یعنی جنت و و ہو اور ظاہر اس سور کا ہو کے نیچے تین اور سور کے نیچے بھی تین ہے ظاہر اس دیوار کا من کے ہی طرف اس ظاہر کے قبل ہی ضمیر ظاہر کی طرف جا رہا ہے طرف اس ظاہر کے العذاب و عذاب ہوگا یعنی جہنم یعنی جہنم ہوگی سمجھ رہے ہو جنا چلکائے سوال منافقین منافق کہیں گے وہ ایمان والے ہو وہاں ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے اب تم ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے اب تم بھی ہمارا ساتھ دو نا جو نہ دو نا ہم بلائیں گے وہ منافق ہم ان مومنین کو جی الم نقم آیا نہیں تھے ہم دنیا میں نقون کے نیچے کا ہے دنیا میں ساتھ تمہارے اعمال و طاعت میں اعمال و طاعت میں تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا ہم کیا مطلب ہے تو اب بھی رفاقت کرنی چاہیے تو اب بھی رفاقت کرنی چاہیے اب بھی تم ہمارے رفیق بنو اجا نہیں تھے ہم ساتھ تمہارے کالو بلا کالو بلا بلکہ جواب مؤمنین ہے جواب مومنین مومن کہیں گے کیوں نہیں تھے تم بلا کن کم فتن تم انفوسا کم لیکن تم نے برباد کر ڈالا تم اپنے آپ کو تم نے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا کیا مطلب ہے اب کالو بلا پر یعنی معیت صرف زہری تھی جو بیکار ہے میت صرف زہری تھی جو بیکار ہے سمجھا اور باطنی حالت تمہاری یہ ہے اور باطنی حالت تمہاری یہ ہے کیا بلا کم فتن تم انفتہ کم لیکن تم نے برباد کر ڈالا تم نے اپنے آپ منافق رہے تم بباس تم اب یہ تشریح ہے فتن تم کی اور یہ نمبر اول ہے برتب تم نمبر دو میں غرب تم نمبر تین ہے بطرباس تم یعنی انتظار کیا تم نے یعنی کیا کس چیز کا بل مومنی ندوا ارا چل بل مومنی ندوا تم نے ایمان والوں پر مصیبتوں کا انتظار کیا ور تب تم نمبر دو اور شک کیا تم نے اسلام کے حق ہونے میں اسلام کے حق ہونے میں تم نے شک کیا وغرت کو مل امانی جو نمبر تین اور دھوکھے میں ڈالا تمہیں بے بےحدا خیالات نے غرت تم المانو دھوکھے میں ڈالا تمہیں بےحودہ خیالات نے وہ بےحدہ خیالات کیا تھے کہ اسلام مٹ جائے گا اور یہ کہ ہمارا مذہب حق ہے اور مجھے بے نجات ہے اسلام مٹ جائے گا ہمارا مذہب حق ہے مجھے بے نجات ہے سمجھا سی حتا جا امر اللہ کہ آ گیا حکم اللہ پاک کا اللہ کا حکم کیا آ گیا یعنی موت اور توبہ بھی نہ کر سکے اللہ کا امر آ گیا اور توبہ بھی نہ کر سکے یہ دری تو کھول دو اب تو اکرمانا وغرکم کم الغرور نمبر چار اور دھوکھے میں رکھا تمہیں ساتھ اللہ کے بڑے دھوکھے باد نے بڑا دکھے باز یعنی شیطان سمجھا غرور غین کا پیش اور غرور غین کی زبر اس کا فرق ہے غرور غین کا پیش ہوئے تو اس کا من ہوتا ہے دوکھا کیا من ہوتا ہے اور غین کی زبر ہوئے غرور تو اس کا من ہوتا ہے دوکھا باز یہ صفت مشبہ کا سوا ہے سمجھا سی صفت کا سوا ہے اور دھوکھے میں رکھا تمہیں ساتھ اللہ پاک کے الغرور بڑے دھوکھے باز نے وہ کیا دھوکھا دیا اس نے اس نے ہے سو کال الحکم لکھا ہے تو بےمان نے تمہیں کہا ان اللہ انہ کریم لا ان اللہ جو کریم لا جوکم اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا سمجھا تھی فل جو ملا جو خدو سمرۂ نفاق نمبر اول سمرہ نفاق نمبر اول نمبر اول نفاق کا سمراج بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیہ فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ پیسہ لے کر تمہاری جان چھوڑ دی جائے اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تم سے بھی اور کافروں سے بھی کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا کیوں کیونکہ یہ دار الجزا ہے نہ دار العمل کی کیونکہ یہ دار الجزا ہے نہ دار العمل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اعمال نیک اور بد برابر ہوں گے تو ان کے لیے نہ جنت نہ جہنم ہوگی بلکہ مقام آراف ہوگا پرچی لکھنے والا مجھے معلوم ہو جائے تو چار ڈنڈے لگ جائیں سیدھا ہو جائے گا ہاں؟ اللہ اکبر آئے گا سورت آراف کہاں آراف ہوگی چند دن جس طرح بعد گنہگار جہنم میں جائیں گے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے پھر نکل آئیں گے جنت میں چلے جائیں گے اسی طرح آرافی بھی چند دن آراف پر رہیں گے پھر تو جلے جائیں گے جنت کے اندر سدا تھوڑا رہنا ہے ہمیشہ تھوڑا رہنا ہے آراف پر سمجھا بلا من اللہ دینا کافی